حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا جب ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کتنا ظالم ہے اسے اللہ کا خوف بالکل نہیں تو وہ مومن نہیں ہوتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھتیس